حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش اور سماعت مبارک دیگر آزائے مبارک کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک بھی مثالی تھے اور سماعت مبارک بھی یگانہ تھی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک نہایت خوبصورت اور متناسب تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے مبارک بالوں کو چار حصوں میں تقسیم فرما دیتے ایک طرف کے دو حصوں میں دایاں گوش مبارک نمایاں ہوتا جسے بالوں نے گھیرا ہوتا اور دوسرے دو حصوں میں سے بایاں گوش مبارک نمایاں ہوتا جسے بالوں نے گھیرا ہوا ہوتا اور ان بالوں میں گوش مبارک اپنی سفیدی کے ساتھ ایسے نمایاں ہوتے جیسے سیاہ بالوں میں روشن ستارے چمک رہے ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے یعنی وہ تمہاری بسارت کے ہیتا ادراک و احساس میں نہیں آ سکتا اور میں جو کچھ سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے کیونکہ تمہاری قوت سماعت میں اتنی طاقت اور سکت نہیں کہ اسے سن سکے